تعمیری گفتگو اسی تعمیری گفتگو کے پیش نظر میں نوجوانوں کے سامنے لوجہ اللہ چند سفارشیں اور نصیحتیں پیش کر رہا ہوں دین نصح اور خیر خواہی کا نام ہے اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے یہ نصح و خیر خواہی اللہ اللہ کے رسول اللہ کی کتاب اہم مسلمین اور عام مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور تواسی بالحق اور تواسی بالصبر دنیا اور آخرت کے خسارے سے نجات کا ذریعہ ہے ان نصیحتوں سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں راہ میں نشان لگا دوں یہ نشانات منزل کی طرف ہماری رہنمائی کریں گے ٹھوکروں سے بچائیں گے سفر کو منقطع نہ ہونے دیں گے ہدف سے ادھر ادھر نہ جانے دیں گے اور نفس یا ذات کو محور بنانے کی راہ میں روک بن جائیں گے امتیاز اور تخصص کا احترام ان نوجوانوں کے لیے میری اولی نصیحت یہ ہے کہ انہیں تخصص کا احترام کرنا چاہیے ہر علم و فن کے کچھ عالم اور ماہر ہوتے ہیں جس طرح یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک انجینئر طب کے بارے میں یا ایک طبیب قانون کے بارے میں اپنا فتویٰ صادر کرے بلکہ اس سے بھی آگے اگر کسی طبیب نے طب کی کسی شاخ میں تخصص حاصل کیا ہے تو اسے طب کے دوسرے دائرے میں دخل دینے کا حق نہیں ہے اسی طرح پوری شریعت ہر ایک کے لیے مباح نہیں کہ جو چاہے دخل دے اور دعویٰ کرے کہ اسلام کسی گروہ کی جاگیر نہیں ہے اور دوسرے ادیان کی طرح اسلام میں دین کے پروہتوں کا کوئی طبقہ مخصوص نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ اسلام میں پروہتوں یا رجال دین کا کوئی طبقہ نہیں ہوتا لیکن اسلام علماء متخصصین کی نفی نہیں کرتا بلکہ ان کے وجود کو تسلیم کرتا ہے انہی علماء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے آیت نمبر ایک سو بائیس قرآن پاک اور سنت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جن چیزوں کا ہمیں علم حاصل نہ ہو ان کے بارے میں مخلص اور تجربہ کار علماء سے رجوع کریں فصعل اہل ذکر ان کو تم لاتا تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو جاننے والے سے پوچھ لو انبیاء آیت نمبر سات اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ النساء آیت نمبر تراسی حالانکہ اگر یہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں فص البی خبیرہ الفرقان آیت نمبر انسٹھ اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھ لو ولا یونب کا مثل و خبیر حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اتفاتر آیت نمبر چودہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سر میں زخم تھا انہوں نے اپنے ساتھ کے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ انہیں طہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو اس زخم کی حالت میں وہ غسل کرے یا نہ کرے ان لوگوں نے زخم کے باوجود یہ فتوا دیا کہ غسل واجب ہے چنانچہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کر لیا اور پھر انتقال ہو گیا جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال اللہ انہیں تباہ کرے ان لوگوں نے اسے مار ڈالا اگر یہ لوگ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو جاننے والوں سے کیوں نہیں پوچھا نادانی کا علاج پوچھنا ہی تو تو ہے اور اور یہ دیکھ کر میں اندیشہ خوف محسوس کرنے لگتا ہوں کہ انتہائی نازک اور خطرناک مسائل اور اہم معاملات میں وہ لوگ فتوا دینے اور احکام صادر کرنے کی جرت کرتے ہیں جن کے اندر فتوا دینے کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اور کبھی کبھی تو یہ ماضی اور حال کے جمہور علماء کی مخالفت کرتے ہیں اور انہیں خاطی اور جاہل کردان نے لگتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مقلد نہیں ہیں اشتہاد کرنا ان کا حق ہے اور اشتہاد کا دروازہ سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے اگرچہ ان لوگوں کی یہ بات صحیح ہے کہ لیکن اشتہاد کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ان میں سے کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں ہمارے اسلاف میں علماء محققین نے اپنے دور کے بعض علماء پر اس لیے نکتہ چینی کی ہے کہ وہ کافی و فکر اور تحقیق کے بغیر فتویٰ دینے میں جلد بازی سے کام لیتے تھے چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں علماء محققین نے جو نکتہ چینی کی ہے اس میں سے ایک یہ ہے ان میں بعض افراد ایسے مسئلے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ اس کے حل کے لیے اہل بد کو جمع کر کے رائے مشورہ کرتے اس لیے کہا گیا ہے کہ تم میں سے فتوا دینے پر جو زیادہ جری ہے وہ جہنم کی سزا پر زیادہ جری ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے خلفائے مسئلہ پیش کیا جاتا تو وہ اس وسیع علم و فضل کے باوجود جس سے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو نوازا تھا صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین اور علماء صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کرتے ان سے مشورہ کرتے ان کی رائیوں سے روشنی حاصل کرتے اسی قسم کے اجتماعی فتو سے قرن اول میں اجماع کی نشو نما ہوئی ان بزرگوں میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو فتویٰ دینے سے توقع فرماتے خود جواب دینے کے بجائے دوسروں کے حوالے کر دیتے یا کہتے میں نہیں جانتا اقبا بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں چونتیس ماہ تک ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا بیشتر مسائل میں جو ان سے پوچھے جاتے وہ جواب دیتے میں نہیں جانتا ابن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ایک سو بیس انصار صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مجھے ملنے کا شرف حاصل ہے ان میں سے جب کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ دوسرے کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتے دوسرا کسی اور کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتا یہاں تک کہ گھوم پھر کر وہیں پہنچ جاتا جہاں سب سے پہلے پوچھا تھا ان میں سے جب کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو اس کی تمنا یہی ہوتی تھی کہ کاش اس کا کوئی بھائی یہ بار گھرا اٹھا لیتا حضرت عطاب بن کہتے ہیں میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ جب ان میں سے کسی سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ جواب دیتے تھے اور بدن پر کپ کفاہ تاری رہتی تھی اور جب ہم تابعین رضوان اللہ علی مجمعین کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ اس گروہ کے سردار اور سب سے بڑے فقی حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی فتویٰ دیتے تھے تو یہ ضرور کہتے تھے بار الہ مجھے محفوظ رکھ اور مجھ سے لوگوں کو محفوظ رکھ تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد ہم ان کرام کو دیکھتے ہیں جن کے مسلک کی پیروی کی جاتی ہے یہ بزرگ ائمہ بھی جن سوالوں کے بارے میں اچھی طرح معلومات نہیں رکھتے ان کے بارے میں لا ادری میں نہیں جانتا کہنے میں ان کی عظمت اور بڑائی روک نہیں بنتی تھی یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہے ان اس سلسلے میں ان کا رویہ بہت سخت تھا یہ کہتے تھے جب کسی سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے جواب دینے سے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو جنت اور دوزخ پر پیش کرے اور یہ دیکھے کہ آخرت میں نجات کیسے ہوگی پھر مسئلے کا جواب دے ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا کہ دس سال سے زائد مدت سے ایک مسئلے میں غور و فکر کر رہا ہوں لیکن ابھی تک صحیح رائے پر نہیں پہنچ سکا ہوں ابن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ بسا اوقات میرے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے اور میں اسی مسئلے میں غور و فکر کرتے پوری رات گزار دیتا ہوں مصعب کہتے ہیں میرے والد نے ایک مسئلے کے سلسلے میں مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور جو صاحب مسئلہ لے کر آئے تھے انہیں بھی ساتھ کر دیا تاکہ وہ امام مالک علیہ رحمت سے بیان کر دے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سن کر کہا میں اس مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا اہل علم سے پوچھیں ابن ابی حسان کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بائیس مسئلے پوچھے گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس اسنا میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے اور صرف دو مسئلوں کا جواب دیا میں مسلم نوجوانوں کو پڑھنے لکھنے سے نہیں منع کر رہا ہوں تعلیم کا حاصل کرنا تو ایک فریضہ ہے محد سے لے کر لحد تک اس کا جاری رکھنا مطلوب ہے لیکن میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی انہیں ماہرین فن یا اہل اختصاص کی ضرورت پڑے گی اس لیے کہ شرعی علم یا دینی علم کے لیے بھی کچھ ذرائع یا وسائل ہیں جنہیں وہ پوری طرح حاصل نہیں کر سکے ہیں کچھ اصول ہے نہ ان کا احاطہ کر سکے نہ پوری طرح ان سے آگاہی حاصل کر سکے کچھ فرو اور مکملات ہیں لیکن ان نوجوانوں کے اوقات و مشاغل انہیں فرصت نہیں دیتے کہ یہ ان کی طرف متوجہ ہوں ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے اور وہ اسی طرف دیکھ رہا ہے اور جو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہی اس کے لیے آسان بنا دی گئی ہے کالجوں میں لٹریچر تجارت طب اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے والے بعض طلباء نے شریعت تخصص حاصل کرنے کے لیے اپنی تعلیم منقطع کر دی میں ان طلباء کے اس رویے کو پسند نہیں کرتا خصوصاً جبکہ ان لوگوں نے اپنی تعلیم کے کئی مرحلوں کو تفوق اور امتیاز کے ساتھ طے کر لیا تھا کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں یا اسے جان کر فراموش کر دیا ہے کہ ان علوم میں تفوق اور امتیاز حاصل کرنا بھی مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے ان میدانوں میں مسلمانوں اور ان کے کے مخالفین درمیان بہت سخت مقابلہ ہے ایسی حالت میں اگر کوئی شخص خلوص نیت سے اس دنیاوی علوم کو گہرائی کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی عبادت اور جہاد میں لگا ہوا ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مختلف دندوں میں مشغول رہتے ہوئے اپنی روزی حاصل کرتے تھے تو جو لوگ جس جائز دھندے میں لگے ہوئے تھے آپ نے انہیں ان سے ہٹایا نہیں اور نہ ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ دھندو کو چھوڑ کر اپنے آپ کو علم دین یا دعوت کی اشاعت کے لیے پوری طرح فارغ کر لے البتہ جس کو کسی مہم کے لیے طلب کیا جاتا تھا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے دل کو اس مہم کے لیے آمادہ کرے لیکن اب جو تبدیلی آئی ہے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کے پس پردہ حلقوں اور مجلسوں میں نمایاں ہونے کی چھپی ہوئی خواہش نہ ہو بسا اوقات اس خواہش کا احساس بھی نہیں ہوتا لیکن یہ دل کی گہرائیوں میں موجود ہوتی ہے اور ضرورت ہے کہ بڑی باریکی سے اس کی چھان بھی کی جائے نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے شیطان کے راستے بہت ہیں اور باریک بھی ہے بس توفیق اسی انسان کو ملتی ہے جو ان خطرناک چوراہوں پر رک جائے اور خود اپنے نفس کا جائزہ لے اپنے محرکات اور اقدامات کا جائزہ لے کہ کیا یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہے یا لوگوں کی رضا کے لیے تاکہ اپنے نفس کو دھوکے میں مبتلا کیے بغیر سیدھی راہ پر اپنے رب کی ہدایت و دلائل کے اجالے میں روا دما رہے فَقَدْ هُدِيَ إِلَى فقت مُسْتَقِيمٍ آل عمران آیت نمبر 101 جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا